حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن سورہ فتح خوب خوش الحانی سے پڑھی معاویہ بن قرآن نے کہا کہ اگر میں چاہوں کہ تمہارے سامنے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع پر طرز قرت کی نقل کروں تو کر سکتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو پینتیس